وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وغضى ولا يضر إلا نفسه فلن يضر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم همزه مل اردی بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والذك لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمين فآمنوا بالله ورسوله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما رب أعوذ بك من حمدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون كهدي يا محمد صلى الله عليه وسلم یا الناس اے دنیا بھر کے لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیامبر ہوں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام پہنچانے والا ہوں الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو اس اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے جس کے لیے زمینوں کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے سو اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے اس رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی ہے اور امی ہے اللہ بھی ہی جو خود بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے کلموں پر ایمان لاتا ہے وہ تبھی ہو اور اس رسول پر ایمان لانے کے بعد اس کی پیروی بھی کرو لعلکم ترحمون ہو سکتا ہے کہ اس کی بدولت تم پر رحم فرما دیا جائے مولانا نکل مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار رواه البخاري حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین خطرتیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر وہ ہوں وہ ایمان کی مٹھاس اور لذت پا لیتا ہے ان رسول پہلی خطرت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہوں اور دوسری خسرت یہ ہے راضا یو حب اللہ کہ وہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اس لیے کرے کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو اور دنیا کی کوئی غرض نہ ہو اور تیسری کثرت یہ ہے کہاڑو دخل کفرے بادمان کا رہو راہو مینہ کما کراس کہ اللہ نے جب انسان کو کفر سے نکال لیا ہے تو وہ دوبارہ کفر کے اندر جانا اتنا ہی ناپسند کرتا ہو جتنا وہ آگ میں چھلانگ لگانا ناپسند کرتا ہے ہر قسم کی حمد و ثنا تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام کبریائیاں اللہ وحدہ لا شریف کے لیے ہیں اس عظیم ذات کی حمد و ثنا اس عظیم ذات کی تاریخوں حمدوں برائیوں اور کبریائیوں کا اعتراف انسان کے عظیم سے عظیم تر ہونے کی دلیل ہے جتنا تو اللہ رب العزت کی زیادہ حمد و سزا کرے جتنا اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کا زیادہ اعتراف کرے اتنا ہی انسان بڑا ہے اور یہ اعتراف اور یہ حمد و سزا اور تعریف اور بڑائی اور سدریائی اپنے آپ کو نیچا محسوس کیے بغیر نہیں ہو سکتی باتیں دو ہیں ایک تکبر ہے ایک تکبیر ہے دونوں اکٹھی نہیں ہوتی اللہ رب العزت کو شیان شان تکبر ہے وہ بڑا ہے اس سے بھی بڑا ہے اس سے بھی بڑا ہے جتنا کوئی کہہ لے اس سے بھی بڑا ہے اور دوسرا ہے اس کی بڑائی بیان کرنا تکبیر یہ بندے کا کام ہے بندہ جتنا اپنے آپ کو نیچا سمجھے گا اتنا ہی اللہ رب العزت کی زیادہ تکلیف اور زیادہ بڑائی بیان کرے گا تکبر اور تکبیر اکٹھے نہیں ہوتے ہماری نالائکی یہ ہے کہ زبان سے تو اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن گردن اکڑی رہتی ہے سر میں بڑائی کا سودا سوار رہتا ہے دماغ سے اپنی بڑائی نہیں نکلتی اس طرح ہم اللہ اکبر کہہ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اپنے کو بھی کچھ سمجھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور مسلسل جھوٹ بولتے ہیں جس دماغ سے تکبر نہیں نکلتا اس کے منہ سے تقدیر نہیں رکھتی جو سچی تقدیر کہنا چاہتا ہے جو ایمانداری سے اللہ اکبر کہنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے پہلے اپنے آپ کو مٹائے اپنے آپ کو ناچیز سمجھے اپنے آپ کو بیکار سمجھے سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے سمجھے سب اس کے منہ سے نکلنے والا کلمہ اللہ اکبر سچا کلمہ ہوگا جب تک سچ نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہے جھوٹی باتیں اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوتی تو انسان کی عظمت اس میں ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و سراہ بیان کرے اس کی بڑائی بیان کرے جتنی زیادہ بڑائی بیان کرے گا اتنا ہی بڑا ہوگا اس کا بڑا ہونا اس کا جھکنا ہے جتنا کوئی زیادہ جھکے گا اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ حمد و صلاح بیان کی اللہ رب والجلال کی حضرت محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ احمد ہیں احمد کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والے سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والے احمد ہونے کا کیا نتیجہ ہے جو احمد ہے وہی محمد بھی ہے محمد کہتے ہیں ایسی شخصیت کو جس کے اندر اتنی خوبیاں زیادہ ہوں اتنی خوبیاں زیادہ ہوں کہ اس کی تعریف کی جا سکے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ حمد بیان کی اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوبیاں عطا فرمائی اس لیے آپ ہی احمد ہیں آپ ہی محمد ہیں سچے اور کھڑے احمد سچے اور کھڑے محمد صلی اللہ اللہ حکم الحاکمین بڑا غفور الرحیم ہے ارحم الراحمین ہے اللہ نے اپنے بندوں کو دین دیا جس کو پیدا کیا اس کو دین بھی عطا فرمایا دین بھی اس کی طرف بھیجا اس کو یہ طریقہ اور طریقہ بھی سکھایا کہ وہ اللہ کے سامنے کیسے جھکے اللہ کے ساتھ تعلق کیسے رکھے اللہ کی عبادت کیسے کرے اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کا رابطہ کیسے قائم کرے اور اس کی رحمت اور مہربانی یہ ہے کہ اس نے جن لوگوں کے ذریعے دین بھیجا جن لوگوں کو اپنا دین دے کر بھیجا وہ ایسے لوگ منتخب فرمایا دنیا میں سے جن میں سے ہر ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے جن کی زندگی انتہائی پاک بات جانت و امانت سے تعبیر ہے عزت و عدمت سے تعبیر ہے سارے کے سارے پاک بات سارے کے سارے و متحر تمام انبیاء کرام تمام اللہ کے رسول ایسی شخصیتیں تھیں جن کو معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلطیوں سے پاک رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بہتر سے بہتر نمونہ بن سکے اور اس پر مزید اللہ تعالیٰ نے مہربانی یہ فرمائی کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مزہ دے کر بھیجا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسی نشانی دے کر بھیجا جس کو دیکھ کر بندوں کو یقین ہو جائے کہ سچ بولنے والا انسان ہے اس کی بات میں کوئی جھول نہیں ہے غلطی نہیں ہے یہ غلط نہیں کہہ رہا لیکن بندے اتنے ضدی ہیں اور اتنے ضدی تھے سب کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس دین کو قبول کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے اور یہ سلسلہ بڑا ہی پرانا ہے جس طرح ہر چرمی کا سلسلہ اتنا ہی پرانا ہے جس طرح سلسلہ دین کا پرانا ہے اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ پرانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو دیکھ لیجیے کیا کچھ نہیں دکھایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے ذریعے دنیا کو کیا کچھ نہیں دکھایا حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا کہ آگ میں پھینک دیا گئے اور نہیں چلے اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی اس نشانی کے بعد اگر انسانوں کی انتہا انتہاسوں میں پہنچی ہوئی ہوتی تو کوئی ایسا نہیں رہتا جب السلام السلام پر ایمان نہ لیکن کتنے ہی بد نصیب تھے جن کو پھر بھی ایمان نصیب نہ ہوا پھر بھی ایمان نصیب نہ ہوا اللہ حکم الحاکمین اپنا دین لوگوں تک پہنچانے پہ آتا ہے دین کا تعارف کرانے پہ آتا ہے تو ایسے ایسے راستے اختیار کرتا ہے کہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں اصحاب الخدود کا معاملہ بالکل ہمارے زمانے کے حالات کی طرح ہے دل اختصار ایک بچہ مسلمان ہو گیا ایک بچے نے توحید قبول کر لی ساری دنیا کے باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کے سامنے جھکنا شروع کر دیا اب وقت کے حکمرانوں کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے کئی جتن کیا اس کو مارنے کے لیکن وہ مر نہیں رہا لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا بیٹا جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو واپس آ گیا جو تمہارے ساتھ گئے تھے وہ کہاں ہیں بتایا کہ وہ گر کر مر گئے ہیں میں آ گیا پھر بھیج دیا جا کے اس کو سمندر میں پھینک آؤ بچہ پھر واپس آ گیا بھائی کہاں ہے تیرے ساتھ جانے والے وہ گرف ہو گئے ہیں میں واپس آ گیا بتایا کہ اگر تم مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے مجھے کھڑا کرو اور بسم اللہ ہے رب حاضر غلام کیا کہ تیر چلاؤ پھر مروں گا اس کے بغیر مرنے کی کوشش اس بے وقوف نالائک حکمران کو نہیں سمجھ آئی کہ کیا کروا رہا ہے اس نے کھڑا کر کے بسم اللہ رب حاضر غلام کیا کے تیر مارا بچے نے جان لا کے سپرد کر دی اور ساری سب دیکھنے والوں نے اپنا ایمان اللہ کے سپرد کر دی اگر اس بچے کی اس بچے کے رب کے بغیر کوئی بات نہیں بن سکتی تو پھر کیوں نہ اس بچے کے رب کے سامنے گردن جکائی جائے کہ حکمران کو جھوٹا ہے بالکل وہی جو آج ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہزار قسم کیے جا رہے ہیں لیکن مسلمان ہیں کہ لا الہ الا اللہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے اور بدنصیب اور بد بخش دشمن ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنی قیمتی شہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہ کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں جل رہے ہیں سب کچھ برداشت کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے لگتا ہے کہ کوئی بڑی زبردست شہ ہوگی ہم بھی اس ہیرے کو ہم بھی کیوں نہ قبول کر لیں اس موتی کو ہم بھی کیوں نہ قبول کر لیں لیکن قسمت کے بغیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے خوش کے بغیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو دنیا اللہ نے رکھی اس لیے ہے کہ یہاں بڑے بڑے زبردستوں اکڑی ہوئی گردن والوں تکبر والوں کی گردنیں زیادہ سے زیادہ اکڑائی جائے تاکہ قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ توڑی جا سکے اگر سارے و سلام تشریف لائے کیسے انوکھے کیسے انوکھے طریقے سے ولادت ہوئی لوگوں کو شک گزرا اس چھٹ کا اظہار کیا شبہات کا اظہار کیا بڑی بڑی باتیں کی لیکن اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے بندوں پر ارحم ہے اپنے بندوں کی عزت کرواتا ہے اس بچے کے منہ سے جو گود میں ہے چل نہیں رہا کھا نہیں رہا پی نہیں رہا اللہ رب العزت نے اس کی زبان چلا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آسانی نبیا و بجانلی مبارک نئی کو بہت سراسی و سکاتی لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں چھوٹا بچہ بول رہا ہے مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے مجھے اللہ کتاب دینے والا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کی عزت و حضمت کا حکم دیا ہے بنا آپ کی لمبی تکلیف کر دوں اس سے بڑا کیا نشان ہوگا اس سے بڑا کیا معدہ ہوگا سب مان گئے سب احترام کرنے لگے کہ مریم بطول مریم بطول کی شخصیت با فطرت ہے یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے احترام ہونے لگا ماں کا بھی بیٹے کا بھی ہوتا ہی رہا احترام سال ہر سال بیت گئے دس سال بیس سال پچیس سال تیس سال بیت گئے مدت گزر گئی احسان ہو رہا ہے عزت ہو رہی ہے اب اللہ نے برے عزت نے حکم دے دیا اب اللہ نے حکم دے دیا کہ لوگوں کو برائی سے روکو نیکی کا حکم دو دنیا والوں کے ہاں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں دنیا چاہتی ہے کہ کوئی ایسا ہو جو برائی پہ لگا ہے نیکی سے روکے اللہ چاہتا ہے ایسے ہو جو نیکی کا حکم دے برائی سے روکے جب اللہ کے اس بندے نے نیکی کا حکم دیا برائی سے روکا ان کے جرائم کی نشاندہی کی پھر وہ پرانی بات یاد آ گئی پرانی بات یاد آ گئی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا مانا سالہ تسلیم کیا پھر کہنے لگے کہ تم تو ہمارے ہاں مشکوک ہو تم تو ہمارے ہاں مشکوک ہو پھر بڑی بات کی جو نہیں کرنی چاہیے پھر خیال آیا کہ اس میں کیڑے نکالنے کی گنجائش ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے موجہ دکھاتا ہے نشانیاں دکھاتا ہے یہ اس کی رحمت ہے اس کی مہربانی ہے تاکہ بندے مان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین سید بب آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اس عظیم شخصیت کی باری آئی جس کے بارے میں سارے نبی خبریں دیتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمیں چھوڑ کے اس کی پیروی کرنی ہے اگر ہمارے بعد آ جائے ہمارا دین چھوڑ کے اس کا دین قبول کرنا ہے ہمارا کرنا چھوڑ کے اس کا کرمہ ہے سارے نبی یہ خبریں دے کے گئے ویلا خد اللہ کن نبی جینا لما اللہ حکمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آكرتم وأخذتم على ذلك مثلي قالوا وقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میری کتاب تمہارے پاس آئے گی میری حکمت تمہارے پاس آئے گی اور میری کتاب و حکمت کے بعد ایک نبی آئے گا مصدق سب کلے نام راہ وہ آنے والا رسول تمہاری تقریب نہیں کرے گا تمہیں غلط نہیں کہے گا یہی بتائے گا لوگوں کو ایک سب کے سب بھی سچے تھے موسا بھی سچا ہے بھی سچا ہے عیسا بھی سچا نو بھی سچا اور میں اگر ایسا نبی آ جائے تمہاری زندگی میں تو تمہارا فرض ہوگا کہ تم اس کو تسلیم کر لو نہ تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا بالا تن سننا ہوں تمہاری ذمہ داری ہوگی جو اس کی مدد کالا آ کر تم تمہارا دادی تم اسری لوگوں مان لیا ہے وعدہ پختہ ہو گیا ہے ہاں وعدہ پختہ ہو گیا ہے آلو اکرما کالا دارا تم میرے شاہدین یہ کیسا محضر ہے ایسا سبتا ہے ایسی دستاویز ہے جس پر تمام انبیاء کرام کے دستخط ہیں گواہی اللہ رب العزت عبل جلال کی ہے اتنی الشان دستاویز کہ ماننے والے انبیاء کرام اور رسول اللہ گواہی دینے لینے والا اللہ رب العزت ابل جلال سب کے مانیے اب اس کو بھی رد کرنے کی گنجائش طول آباد پمن تول بادشاہ اتنی بڑی دستاویز کو جو جھوٹا کہے اس سے بڑا فاسق و فاسق کون ہوگا امام الانبیاء سارے کے سارے نبی ان کا تعارف کراتے رہے ان کی خوبیاں بتاتے رہے ان کے اوساف بیان کرتے رہے اور آج بھری پڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساف سے اگر تورات میں اور انجیر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے ہوئے اور صاف بیان کیے جائیں تو سارا وقت اسی میں ختم ہو جائے اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا تعارف نبی کی تشریف لانے سے پہلے کر دیا تھا کروا دیا تھا نبی کے تصویر لانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اتنا کرا دیا اتنا کرا دیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یار سن کما یار سونے آپ نے جتنا اپنی اور آپ کو جانتے تھے اتنا ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے بلکہ بتانے والے اور کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی اور آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر جانتے تھے اس لیے کہ ہماری اولاد کے بارے میں تو ہمیں ہماری بیویوں نے بتایا ہے کہ تمہاری اولاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اللہ رب العزت نے آسمان سے گواہی دی ہے کہاں ہماری بیویوں کی گواہی کہاں اللہ رب العزت کی گواہی ہم امام الانبیاء کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے نکل کر جانتے یہ صادق و امین ہے یہ صاحب خلق عظیم ہے یہ صاحب ہے حسن سیرت ہے صاحب حسن سورت ہے اس کی زندگی اتنی شفاف ہے کہ دنیا کے کسی انسان کی زندگی اتنی شفاف ہے جو دو چار دس دن نہیں ہماری طرح نہیں اس شہر کا مولوی دوسرے شہر میں محترم ہے دوسرے شہر کا اس شہر میں محترم ہے اپنے شہر میں ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے وہیں بچپن گزارا وہی جوانی گزاری وہیں لین دین کیا وہیں مزدوریاں کی وہی کاروبار کیے وہیں دوستیاں نبھائیں وہی وہیں ضرورت پڑی تو دشمنیاں نبھائیں سب کے ساتھ کاروبار کر کے دکھایا ایسی شفاف زندگی گزاری جس زندگی کی مثال اور کہیں نہیں ملتی باقی تو باقی باقی باقی تو انبیاء کرام میں سجی کو اس مقام پر فائد نہیں ہے جس مقام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ زندگی کو اللہ رب العزت جلال نے قرآن کریم میں ان کی صلاحت کی حجت کے طور پر پیش کیا اور کسی کو یہ مقام حاصل نہیں اور کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے میں القت لبی صوفی کو عمر قبل ہی افلا لوگوں میں نے چالیس برس گزارے ہیں کوئی ایپ تو بتاؤ کوئی خامی تو بتاؤ کوئی جھوٹ تو بتاؤ کوئی دھوکہ تو بتاؤ کوئی غلطی تو بتاؤ آج تک کچھ نہیں کیا چالیس سال کے بعد کیا بدلنا ہوتا ہے چالیس سال کے بعد کیا تبدیلیاں آنی ہوتی ہیں قبل ہی اس سے پہلے میں چالیس برس تم میں رہ چکا ہوں اب کے لیے ان کو میں حقل نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں اور اتنی ہی بات نہیں کہ اس سے بھی آگے بہت کچھ پیدائش سے پہلے بھی بہت کچھ دکھا دیا وہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ امام الانبیاء کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ظہور کے بارے میں کتنی نشانیاں دکھا دی امام الانبیاء کے بچپن میں ظاہر نشانیاں دکھا دی ولادت کے وقت نشانیاں دکھائی بچپن میں نشانیاں دکھائی سب کے سامنے سب کے صبر کیا گیا بچوں نے جا کے شور مچایا کیا کیا نہیں دکھایا کیا کیا نہیں دکھایا اور جب اسی اچھا الامین نے جس کو سارے کے سارے سات الامین کہتے تھے محبوب مانتے تھے سب محبت کرتے تھے ارفت کرتے تھے اس لیے کہ تھا ہی ایسا کہ محبت کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں محمد کے ساتھ محبت کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھا ہی ایسا اپنی خلق میں اپنے خلق میں کہ اس کے ساتھ الفت و محبت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں سب محبتیں کرتے تھے کسیدے پڑھتے تھے نعتیں پڑھتے تھے کسیدے پڑھتے تھے گن گاتے تھے صادق کو امین کے نقل سے یاد کرتے تھے اس لیے کہ یہ محمد بن عبداللہ تھا عبداللہ بھی شریف آدمی ہے اس کی بھی شریف ہو رہے اس کا دادا بھی قابل احترام ہے اس کے چاچے بھی قابل احترام ہے دنیا بھر میں چنا ہوا خاندان ہے دنیا بھر کا سیدھا اور برگزیدہ خاندان ہے پورا نسب نامہ عالی ترین ہے اعلیٰ سے اعلیٰ ہر اس کا خاندان سے تعلق ہے وہ کافر بھی ہے وہ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں خوبی اتنا عظیم آدمی منتخب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس لیے کہ وہ اعلان ہونے والا تھا جو عالم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کبھی نہیں کیا گیا الناس یا رسول اللہ جميعا جو کہتا ہے کیا قوم میں تیری طرف نبی بن کے آیا ہوں جو کہتا ہے کیا بنی سعید میں تمہارا نبی ہوں کوئی کسی شہر کا نبی ہے کوئی کسی ملک کا نبی ہے کوئی کسی محلے کا نبی ہے کوئی کسی قبیلے کا نبی ہے یہ اعلان یہ اعلان پوری دینی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ کیا گیا لوگوں کو بتا دو کہ اے دنیا کے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہو یہ صرف ایک ہے اور کوئی نہیں ایک ہے اور کوئی نہیں موسا بنی اسرائیل کے نبی سے عیسا بنی اسرائیل کے نبی سے سب کے سب اپنی اپنی قوموں کے نبی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول انسانیت ہے نبی بشریت ہے مشرق سے لے کر مغرب تک جنوب سے لے کر شمال تک آپ کی اعلان نبوت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک اکیلے نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں جو کہے وہ جھوٹا ہے جو نہ مانے وہ بھی جھوٹا جو کہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا کوئی نبی نہیں ہے اکیلے نبی ہے ساری انسانیت اور جتنا بڑا منصب اتنے ہی بڑے بڑے موج جتنا بڑا منصب اتنے ہی بڑے بڑے موج دے کسی کی نبوت کا یقین دلایا پتھر میں سے اونٹنی نکال کے کسی کا یقین دلایا نبوت کا پتھروں میں سے آوازیں نکال کے کسی کی نبوت کا یقین دلایا مردے زندہ کروا کے کسی کی نبوت کا یقین دلایا ہاتھ چمکا کے کسی کی نبوت کا یقین دلایا آسا کو صاف بنا کے کسی کا کوئی طریقہ کسی کا کوئی طریقہ اور جب محمد کی نبوت کی باری آئی اللہ رب العزت والجلال نے اپنا کلام بھیجا کہ میں خود یقین دلاتا ہوں اللہ کا سچا نبی ہے میں خود یقین دلاتا ہوں قرآن بھیج دیا اللہ کا کلام بھیج دیا جو کبھی رد دنیا تک کبھی بھرا نہیں جا سکے گا مٹایا نہیں جا سکے گا چھپایا نہیں جا سکے گا اور تبدیل نہیں کیا جا سکے گا اسی لیے صحیح بخاری میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سرایا نام نبی اللہ وقت کیا نام اس میں ہوا میں نے لوگوں ہر نبی کو اللہ نے معاشا دے کے بھیجا موئزے کا حجم موئزے کی اہمیت اور حیثیت اتنی ہی بنائی جتنا اللہ تعالیٰ کو اس کی امت کے افراد بنانے مطلوب ہے کسی نبی کی امت لاکھوں میں کسی کی ہزاروں میں کسی کی سینکڑوں میں اور کوئی ایک امتی لے کے آ رہا ہوگا اور کوئی ایسا ہوگا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا جتنے اللہ تعالیٰ نے کسی کو امتی دینے سے اتنا ہی بڑا معاہدہ اس کو دیا اور جس کو سب سے بڑی امت دینی تھی ساری کائنات کے امتی ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہ ایک طرف اکٹھے کیے جائیں سارے اکٹھے کیے جائیں تین میں سے ایک سارے نبیوں کے ہوں گے اور تین میں سے دو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے اتنی بڑی امت کے لیے اتنا ہی بڑا معاوضہ سرکار اور وہ معاہدہ اللہ تعالیٰ نے پرانی کریم کی شکل میں دیا اس لیے کہ سب نبیوں کے ساتھ ان کے معاہدے مٹ گئے عیسیٰ کا معاوضہ ختم موسا کا تو معاہدہ بھی ختم ابراہیم کیا تو موتا بھی ختم علیہ السلات وسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے موجودہ قائم ایک موجودہ ایک معیزے میں ہزاروں معاہدے اس کی ایک ایک آیت معاہدہ اس کی ایک ایک خبر موجودہ اس کا ایک ایک کلمہ معاہدہ قرآن سورے کا موجودہ ان معلدے کے اندر اور ہزاروں موجود یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اتنی بڑی دلیل اتنی بڑی حجت جناب کا وجود ہے کہ نہیں بھی پہنچتا امام الانبیاء کے اخلاق و آداب بھی موجود کی حیثیت رکھتی آپ کی عادتیں آپ کا لین دین بھی موجود کی حیثیت آپ کی زندگی میں حجت قرآن کریم میں طورے لیکن کل تک قصیدے پڑھنے والے کل تک سادے کو امین کہنے والے آج کیا کہہ رہے ہیں سب بننا یا محمد سب یا محمد اور محمد تیرے ہاتھ ہاتھوں ناوز الراہی کہاں گئے وہ کسی کہاں گئے رسارت باغ کی وہ خوشحادی کہاں گئی رسالت وہ عظیم شام والے جھوٹے دعوے تھے جھوٹے دعوے تھے جن دماغ کی پیروی تھی محمد رسول وسلم کا احترام نہیں اپنی خاصیات کی پیروی اپنی طبیعت کو اچھا لگتا تھا اس لیے تعریفیں کرتے اللہ نے تب ماں فیصلہ نارن لا تنہر ومراتو حمالتا حسد فی جیدہا دہا حبر من مدد تم محمد کا ایک لفظ بولو گے تم محمد کا ایک گالی دو گے پروردگار کی طرف سے تم پر ہزاروں تبرے آئیں گے جو محمد کو برا کہتا ہے اس کا جواب اللہ رب العزت میں جلال دیتا ہے ان سینا کل کوثر فصل لربك فانهر ان شانك هو الابتر ایک نے محمد کو گالی دی اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا لا اللہ مہین مشائن بن منائن خیر بن حسین باد نام کا ذنیم انگان نظامان الم یا تو تلا ہی آیا تنا خانا ساطیر کاش کے وقت ہو کہ میں تمہیں بتاؤں اس بد بس نے امام الانبیاء کو برا کہا اللہ رب العزت اپنے آسمان سے قرآن کے اندر بارہ ایسے کلمات سبتر دیے جن سے بدتر کلمات کسی کے لیے نہیں بولے جا سکتے کس قدر اللہ نے دلیل رسوا کیا جو محمد کی شان نے ابھی کرے اس کا انجام اس کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا بچ کے رہنا بچ کے رہنا تھم کے رہنا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا محمد کی شان میں گستاخی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی جرم نہیں ہے جس نے یہ جرم کیا اللہ نے اس کو دنیا میں بھی دلیل کیا کہ کے دن کیا آزاد ہونے والے ہیں اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا احترام کرتے تھے عزت کرتے تھے لیکن وہ عزت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء کی عزت نہیں تھی تو اپنی خاصات کی تحریر تھی جب اکٹھے کیے پوچھا بتاؤ کبھی جھوٹ بولا فرمایا نہیں بولا بتاؤ کبھی غلط بیانی کی نہیں کی جو سچ بولنے والا ہوں ہاں سچ بولنے والے ہو بتاؤ کہ تمہیں بتاؤں کیسے سے لشکر آ رہا ہے سب خون مارنے والا ہے حملہ کرنے والا ہے مان لو گے ہاں مان لیں گے اس لیے کہ تم نے کبھی جھوٹ بولا نہیں فرمایا میں اس سے بڑی خبر دے رہا ہوں یا جو رسول اللہ لوگوں میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا دیا ہے اچھا اللہ کے رسول ہو اب ایک نہیں پارٹیاں دو ہو جائیں گی ایک ابو بکر کی پارٹی ہے ایک ابو جہل کی پارٹی کسیدے پڑھنے والے نصب پڑھنے والے خوبیاں بیان کرنے والے تاریخیں اور چستیں کرنے والے زبان سے جانے قربان کرنے والے گالیاں دینے لگ گئے سچے اور کھڑے ابو بکر صدیق کی پارٹی میں شامل ہو گئے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آج جھوٹ کو یہاں فرق ہوا یہاں فرق ہوا محمد بن عبداللہ کو تو سب مانتے تھے شکتی اور صاف کو سب مانتے تھے لیکن اللہ رب کا اللہ رب العزت کا دیا ہوا اعزاز ماننے والے بہت تھوڑے اب بھی یہی ہو رہا ہے اور ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا تاریخیں کرنا آسان ہے کسی سے پڑھنا آسان ہے نہ سنگام کرنا آسان ہے ان کو اٹھانا آسان ہے لیکن ان کے حکم پہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا مشکل ہے ان کے حکم پہ اللہ کی فرما برداری مشکل ہے باطل معبودوں کو چھوڑنا مشکل ہے مٹی کی ڈھیریوں کو چھوڑنا مشکل ہے پتھروں کے سامنے سر جھکانا چھوڑنا مشکل ہے درختوں کے سامنے سر جھکانا چھوڑنا محمد رسولوں کے کہنے پر یہ مشکل ہے اباؤ اجاد کے دین کو چھوڑنا مشکل ہے اور ہو ہاں، پوجا چھوڑنا مشکل ہے جو یہ چھوڑے گا وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہوگا سچا محب ہوگا سچا محبت کرنے والا ہوگا اور یہ جو جو یہ نہیں چھوڑے گا وہ یاد رکھے کہ سیدھے تو داخلوں نے بڑے پڑے ابو تعلق کے سیدھے سچا کس کا سیدھا ہوگا سچ اللہ رہا نام جماعت عزمت اتنے اچھے اچھے قصیدے پڑھنے والے بڑے بڑے لمبے قصیدے پڑھنے والے اسی طرح سن لو میرے بھائیوں بندے کو مسلمان اور مومن ہونے کے لیے سو شیر کا کسیدہ نہیں پڑھنا پڑتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ایسے ایک سطر کے بغیر آدھی سطر کے بغیر کوئی چارہ نہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے میں جنا جاتے ہوں گے قصیدے کام نہیں آتے اس کے ساتھ مل جائیں اس کے ساتھ مل جائے تو سونے میں تحاجا ہے لیکن اکیلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے آج ہم دو گروہوں میں بٹے ہوئے دو گروہوں میں بٹے ہوئے ایک گروہ تاریخوں کے پل باز رہا ہے ان کا خیال ہے کہ محبت سے کام بن جائے گا اللہ کہتا ہے نہیں اتباع سے کام بنے گا اللہ کہتا ہے اتباع سے کام بنے گا تازی سے کام بنے گا وہ کہتے ہیں محبت سے کام بن جائے گا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحددكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم ان کو بتا دیجیے محبت تو اللہ کی دے اکیلی کام نہیں آئے گی جب تک محمد کی پیر بھی نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اطراع محمد کے درار بات نہیں کرنے گی جتنی مرضی محبت لے کے آؤ محبت کا تقاضا محبت کے سچا ہونے کی دلیل ہی محمد اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمبرداری ہے ایک گروپ اس دھوکے میں مبتلا ہے دوسرا گروہ وہ ہے جن کا خیال ہے کہ ہم مستب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ شاید اتباع کے دعوے سے بات بن جائے دعوے سے بات نہیں بنے گی دلیل دینی پڑے گی عمل کر کے کام بنے گا وہ محمد و نبی اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہا گیا کہ کہو تو دنیا بھر کی حکینایا کر دیتے ہیں بادشاہی دے دیتے ہیں دولت سے تمہیں بھر دیتے ہیں وہ کہتا ہے ایک ہاتھ میں سوری رکھ دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو اپنی تبدیل و رسالت کو نہیں چھوڑوں گا دین کا ایک ذرا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور ہم ہیں کہ ایک پتی ان کی خاطر ساری دنیا کا دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایک چوپی کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں ایک انا کی خاطر ایک عزت کی خاطر ایک چودراہٹ کی خاطر ایک منصب اور عہدے کی خاطر سارا دین قربان کرنے کو تیار ہے اس کے باوجود ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محمد کے متبع ہیں انا انہیں ہی راج راجعون دین ہے دین ہے تو ہر دین کے راستے میں قربان کر دو دین کا ایک لفظ بھی چھوڑنے کو تیار نہ ہو تب گھر مسلمان بنو گے تب کھڑے ابتوے مطلب سنت بنو گے امام الانبیاء نے ساری دنیا ساری دنیا چھوڑ دی دین کا ایک لفظ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے نہیں ہوئے ہم دنیا کا ایک ذرا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے امام الانبیاء کا پورا دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں تب بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اتباع رسول کے علم بردار ہیں دیکھ لیجیے فرق کتنا ہے دونوں لوگ دھوکے میں مبتلا ہے دونوں دھوکے میں اترا ہے جب تک جڑا تباد محمد کے سپرد نہیں ہوگا جب تک ہاتھ اور پاؤں محمد کے سپرد نہیں ہوں گے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں اپنے نبی کے سچے متبع بنائے اور کھڑے مشد بنائے اللہ کے نبی کی محبت اور کی تباہ جب تک سچی نہیں ہوگی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا وما توفیقی اللہ بلّہ علیہ وسلم الحمد الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما كما يحب ربنا ربنا ويرضى رب لك ينبغي لجلال ولعظيم سلطانك ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء وائ أهل الثناء والمجد حتى ما قال العبد فكلنا لك عبد لا مانع لما أتيت ولا معفي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له لا لا الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي وملائكته يصلون على النبي يا نو الذين برحتی صلوا عليه وسلموا تسليما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 اور دین اسلام اپنے محاسن اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا ہے اور اسی کی وجہ سے قائم و دائم ہے کسی بھی جماعت پارٹی اور نظریے کو قائم رکھنے کے لیے لوگ دو طرح کا راستہ اختیار کرتے ہیں ایک راستہ ہے لوگوں کی ایب اچھالنا یہ شور مچانا کہ ساتھ والے دکان کا سودا کھوتا ہے یہ بےمانی کرتا ہے اس کی چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ بندہ بڑا غلط ہے تاکہ لوگ یہ شور شرابہ سن کے میرے پاس آ جائیں ایک راستہ یہ ہے لوگوں کے عیوب لوگوں کے نقائص بیان کر کے لوگوں کو اپنی طرف لیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بتا کے ایک دھوکے کا راستہ ہے وہ بندہ اس سے ایپ دیکھ کے آپ کے پاس آ جائے گا چار دن لگیں گے کوئی آپ کا ایپ نظر آ جائے گا تو کسی تیسرے کو تلاش کرے گا کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اچھال کر اپنا دین نشر نہیں کیا اپنی خوبیاں بیان کر کے اپنا دین نشر کیا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس چھوٹا سوتا ہے یہ بتاؤ کہ میرے پاس کھڑا سوتا ہے دیکھنے والا خود دیکھ لے گا اسلام نے اسلام نے اپنے محاسن اپنی خوبیاں اپنی برتری اپنی بلندی اپنی حقانیت اپنی صداقت پر زور دیا ہے کہ یہ دین سچا ہے کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا جو دین بھی ہے وہ خود بخود ہوتا ہے دین دنیا میں ایک رہ سکتا ہے دو کے سکتا دین ایک ہے دو نہیں ہے حق ایک ہوتا ہے دو حق نہیں ہوتے ایک حق ہے دو حق نہیں ہوتے کیونکہ اسلام سچا اور دین ہے کتاب اللہ سچی اور کھڑی کتاب ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سچے نبی ہے اس لیے اسے تسلیم کر لوں جیسی بھی راست الٹی یہ ہے کہ دوسروں کو پورا ہو لوگ برگشتہ ہو کہ ہماری طرف آ جائیں گے یہ غلط راستہ ہے آج ہم بھی جی بہلانے کے لیے دوسروں کے عائد تلاش کر رہے ہیں فلاں مسلک میں فلاں خرابی ہے فلاں میں فلاں خرابی ہے فلاں میں فلاں خرابی ہے اپنی خرابیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے اپنی خرابیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے نہ اپنی خوبیاں پالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نہ اپنی خامیاں دور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یہ طریقہ کوئی معقول طریقہ نہیں ہے اس لیے وہ طریقہ اپنائیے جو اپنا کے رسول میں بتایا سکھایا پڑھایا اس پر عمل کروایا ہے اپنی خوبیاں اپنی خوبیاں مکمل کرو اپنے آبوں سے پاک ہونے کی کوشش کرو یہ دین خود بخود پھیلے گا ورنہ یہ ہے کہ ہم بھی جوتوں میں ایک جوتا اور شامل ہو جائے گا کوئی بڑا جوتا تو چھوٹا نہیں اس لیے اگر ہمارا خیال ہے کہ لوگ امام الانبیاء کی محبت کا جھوٹا دم بھرتے ہیں تو کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ ہم جو اجتماع رسول کا دم بھرتے ہیں کیا یہ سچا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا بننے کی توفیق کا بنتا ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ربنا ربنا اغفر لنا لنا لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هب هب من من ازواجنا ازواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة قرة اعين اعين واجعلنا واجعلنا للمتقين للمتقين اماما اماما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها وأتممها علينا

اللهم اللهم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اهدنا لا لا لا يهدي واصرف عنا عنا سيئها سيئها يصرف لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس ملجا منك ولا نحن بك تبارك ربنا وتعاليك ونستغفرك ونتوب اللہ